تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگ ناؤ ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے